حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں سلام کہا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی بات بھی لوگوں سے کر لیتے تھے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اس سے مجھے بہت غم لاحق ہوا اور اگلے پچھلے اندیشوں نے آ لیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا اللہ عز و جل اپنے حکام میں جو چاہتا ہے تبدیلی کرتا ہے اس نے اب یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے دوران میں بات چیت نہ کیا کرو تب آپ نے میرے سلام کا جواب دیا سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو چوبیس